السلام علیکم فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا چوتیسواں لیکچر آج کے لیکچر میں ہم پارٹنرشپس کے حوالے سے نیومیریکل کریں گے یہ جو کوشچن ہے یا نیومیریکل جو ہے یہ کافی سمپل ہے اور بہرحال اس دفعہ ہم یہی کریں گے اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ورژن پیش کریں گے پارٹنرشپ کے کوشچن کا ایک میں بات شروع میں ہی کہہ دوں کہ پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس یا پروفٹ اینڈ لاس یا بیلنس شیٹ بنانا سول پروپرائٹرشپ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے قطن مختلف نہیں فرق اگر ہے تو وہ صرف ایک چیز کا فرق آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نیٹ پروفٹ پارٹنرشپ کا آتا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن پارٹنرز میں کیسے ہوتی ہے اس کے لیے ایک اضافی اکاؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے نمبر ایک نمبر دو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ہم اس کے بارے میں تفصیل میں بات کر رہے تھے اس وقت میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ کیپٹل اکاؤنٹس فکسڈ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ پارٹنرز کے جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے مینٹین کیے جاتے ہیں ان کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر آپ سال کا پروفٹ پارٹنرز کی ڈرائنگز یا اور کوئی سیلری وغیرہ ان کو دینی ہو تو وہ اس میں سے اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فرق پارٹنرشپ یا سول پروپرائٹر شپ کے اکاؤنٹس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی نہیں ہے یعنی ویسے ہی بنتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی ویسے ہی نکلے گی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز بھی ویسے ہی ہوں گے اور تمام تر اخراجات جو ہیں وہ ویسے ہی ترتیب بھی دیے جاتے ہیں اور فارمیٹ بھی وہی ہے سب چیزیں وہی صرف اضافہ جو ہے پروفٹ اینڈ لاس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک اپینڈ کر دیا جاتا ہے ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ جس میں کہ نیٹ پروفٹ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کہ کیسے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا پارٹنرز میں وہ دکھایا جاتا ہے اور بیلنس شیٹ کے اندر کیپٹل اکاؤنٹ کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے کئی پارٹنرشپ اگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا یا کیپٹل اکاؤنٹ کو لہدا نہیں وہ ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر تمام ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ منحصر ہے اس بات کا لہذا جیسا سوال میں دیا ہو یا جیسے سمجھایا جا رہا ہو اسی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جو انفارمیشن دی گئی ہے اسی کی بیسس پہ اسی کی بنیاد پہ ہم سوال کو حل کر سکتے ہیں یا انفارمیشن کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بات تو آپ کے لیے یاد رکھنے کی ہے آئیے اب جو اگزامپل ہے اس کی طرف چلتے ہیں ایک پارٹنرشپ ہے اے بی کے درمیان جس میں اے اور بی پروفٹس اور لاسز ایکولی برابر کے شریک ہیں پارٹنرشپ اگریمنٹ میں پروفٹس اور لاسز کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ اے کو سال کی آٹھ ہزار روپے تنخواہ جو ہے وہ ملے گی چونکہ وہ کچھ اضافی کام جو ہے وہ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں اب تک تو ہم اب تک تو ہم یہی کہتے آ رہے تھے کہ جی پارٹنرشپ میں سیلری کا تصور نہیں ہے یہ بات اب بھی صحیح ہے لیکن اضافی کام کے لیے اگر اس پروفٹ میں سے جو کہ ویسے تو پارٹنرز کے درمیان تقسیم ہونا تھا اس میں سے کچھ حصہ ایک پارٹنر یا ایک سے زیادہ پارٹنر اگر پارٹنرشپ میں تین چار پانچ چھ پارٹنر شامل ہیں اگر ان کو سیلری کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو وہ اس پروفٹ میں سے دیا جا رہا ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا تھا تو بیسک مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جی بجائے اس کے کہ پروفٹ یا لاس شیئرنگ کا تناسب جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے اس کو تو اسی حساب سے رکھے جس حساب سے پارٹنرشپ اگریمنٹ میں کہا گیا ہے لیکن اس پروفٹ کو تعین کرنے کے لیے جو کہ تقسیم ہونا ہے اس تناسب کے حساب سے اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ جی اضافی تنخواہ یا جو بھی ہے وہ ایک دو یا جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کو ملے گی اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ پارٹنرز میں اس تناسب کے حساب سے تقسیم ہوگا ہے پروفٹ کا ہی حصہ ایکسپنس نہیں ہے پارٹنرشپ کا پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ ہے تو اس سوال میں بھی اس حوالے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ ہم دکھائیں گے آپ کو کہ کیسے اس کو حل کیا جاتا ہے اور یہ بات پھر آپ کے مزید سمجھ میں آ جائے گی تو آئیے اس پارٹنرشپ کا ٹرائل بیلنس جو ہے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں ٹرائل بیلنس میں بلڈنگ کاسٹ ہے فرنیچر اینڈ فکسچر کی کاسٹ ہے ایکوملیٹڈ ڈپریسیشن بلڈنگ کا بھی فرنیچر کا بھی دیا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو ایسٹس ہیں یہ کاسٹ پہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ڈپریسیشن جب ہم اضافی انفارمیشن پہ پہنچیں گے تو ڈپریسیشن جو ہے وہ علیحدہ سے کاسٹ پہ ہی کیلکولیٹ کرنا ہو ڈیٹرز دیے ہوئے ہیں ڈیٹرز وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسہ لینا ہے ہمارے کاروبار نے پیسہ لینا ہے کریڈیٹرز وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے یا ہمارے کاروبار نے پیسہ ادا کرنا ہے cash at bank stock stock of goods that the partnership is dealing in تیس جون کو جس ڈیٹ کو بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس بنانا ہے اس تاریخ کو اسٹاک موجود ہے سیلز کی فگر دی گئی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر ہے کیریج آؤٹورڈ ہے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ کی فگر ہے mark up on bank loan یہ بھی ادا کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے آفس ایکسپینسز ہیں سیلریز اینڈ ویجز ہیں بیڈ ڈیٹس پانچ ہزار تیس روپے کے پروویژن فار بیڈ ڈیٹس چار ہزار روپے کی لانگ ٹرم بینک لون ہے چار لاکھ روپے کا کیپٹل اکاؤنٹ ہے اے کا اور بی کا اے کا کیپٹل اکاؤنٹ کا بیلنس ہے تین لاکھ پچاس ہزار بی کا کیپٹل ہے دو لاکھ پچانوے ہزار یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کیپٹل کے حوالے سے جو پارٹنرشپ میں دی جاتی کانٹریبیوٹ کی جاتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں پارٹنرز ایک جیسا ہی اماؤنٹ جو ہے وہ کیپٹل کا کنٹریبیوٹ کریں وہ مختلف ہو سکتا ہے پروفٹ یا لاس شیئر کرنے کا تناسب برابر ہو سکتا ہے کئی پارٹنرشپس میں کیپٹل کا شیئر بھی برابر ہونا چاہیے تو تب پروفٹ اینڈ لاس کا شیئر جو ہے وہ برابر تو یہ بیسکلی اگریمنٹ ہے دو یا دو سے زیادہ انڈیویجلس کے درمیان کہ وہ اپنی پارٹنرشپ میں کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اس میں کوئی قانون کی بندش یا اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اگریمنٹ ہے بیسکلی دونوں لیکن یہ ضروری ہے کہ جی share of profit and loss کے بارے میں ضرور بات ہو اور یہ ضروری ہے کہ جی کیپٹل کانٹریبیوشن کیسے ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پارٹنر کیپٹل کانٹریبیوٹ کرے دوسرا نہ کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہے اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک پارٹنر کے پاس اگر پیسے ہیں فائنینشیل ریسورسز ہیں اور دوسرے پارٹنر کے پاس صرف ٹیکنیکل ایک نو ہاؤ ہے یا آئیڈیا ہے اور ان دونوں کا اشتراک ہوتا ہے تو وہ بھی پارٹنرشپ ہے میں آئیڈیا لے کے چل رہا ہوں آپ کے پاس پیسہ ہے ہم اس پیسے کو استعمال کر کے اس آئیڈیا کو سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں اور اس سے جو پروفٹ پھر ہو رہا ہے وہ ہم آپ اس میں تقسیم کر رہے ہیں تو کیپٹل اے اور بی کے اکاؤنٹس ہیں اسٹرائل بیلنس اور کرنٹ اکاؤنٹس ہیں اے اور بی کے اے کے کرنٹ اکاؤنٹ میں تیرہ ہزار ساٹھ روپے موجود ہیں بی کے اکاؤنٹ میں دو ہزار نو سو اسی روپے کریڈٹ بیلنس ہے اس کے علاوہ جو سال کے دوران اے اور بی نے ڈرائنگز کی ہیں ان کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ ٹرائل بیلنس میں شو کیا گیا ہے اے نے چونسٹھ ہزار روپے کی ڈرائنگز کی ہیں اور بی نے چھپن ہزار پانچ سو روپے کی ڈرائنگز کی ہیں یہ ہمارا ٹرائل بیلنس تھا اس کے ساتھ کچھ اضافی انفارمیشن بھی ہے اور اس اضافی انفارمیشن میں یہ ہے کہ ہمیں ایکسپنسز کچھ پیبل ہے ایکرو کرنے ہیں ہم نے جس میں آفس ایکسپنسز ہیں کوئی نو سو ساٹھ روپے کے ویجز تنخواہیں دینی ہیں ہم نے دو ہزار روپے کی فرنیچر فکسچرز کو ہم نے ڈپریسیٹ کرنا ہے دس فیصد کے حساب سے بلڈنگ کو ہم نے ڈپریشیٹ کرنا ہے پانچ فیصد کے حساب سے اور ڈپریسن کا جو میتھڈ ہے وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ اب یہاں پہ ہم سے اسٹریٹ لائن میتھڈ استعمال کرنے کو کہا گیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کاسٹ پہ ہونا چاہیے ڈپریسن یا ریٹن ڈاؤن ویلو پہ لیکن جب اسٹریٹ لائن کا تصور آتا ہے تو ظاہر ہے کہ کاسٹ کی بات ہی ہو رہی ہے کیونکہ ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے اس کا تعلق ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ سے ہے اسٹریٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو لائف آف دی ایسٹ ہے اس پہ ایک خاص ریٹ سے اس لائف آف دی ایسٹ پہ جو ہے وہ ڈپریسیشن پوری کر دی جائے گی اس کا ویلو لکھ دیا ختم کر دیا جائے گا life of the asset so ہر سال ایک خاص تناسب سے اتنا ہی اماؤنٹ ہر سال رائٹ آف کر دیا جاتا ہے سو روپے قیمت ہے پانچ سال لائف ہے بیس پرسینٹ کے حساب سے آپ ہر سال چارج کر رہے ہیں سو پہ تو آپ پانچ سال میں سو روپیہ برابر کر دیں گے تو straight line written down value تو یہ ہے کہ پہلے سال سو روپے پہ بیس فیصد اسی روپے اگلے سال سولہ روپے اس سے اگلے سال سولہ روپے کا بیس فیصد اس سے بیلنس یا ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ اور اضافی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ریڈیوس اب بڑھانے کو نہیں کہا ریڈیوس کرنے کو کہا ہے provision for doubtful debts two three thousand two hundred rupees اور آخر میں ہم سے یہ بتایا گیا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی تنخواہ جو ہے آٹھ ہزار روپے ہے جو کہ اس کو ادا نہیں ہوئی لیکن بہرحال ادا ہونی ہے اور اے اینڈ بی جو ہے وہ profits equally profits and losses equally share کرتے ہیں تو یہ تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اس سے اور ٹرائل بیلنس سے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ پارٹنرشپ کا بنانا تو آئیے پہلے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی طرف چلتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ وہی ہے جو ہم نے سول پروپرائٹرشپ کے پہلے ایگزامپل میں استعمال کیا تھا سب سے پہلے title A B N company profit and loss account for the year ending June thirtieth two thousand two year ended June thirtieth two thousand two یہ تو ٹائٹل ہو گیا اب سب سے پہلی فگر ہر پروفٹ اینڈ لاس کے اندر چاہے وہ کسی کا ہو پہلی فگر جو نظر آتی ہے وہ سیلز کی فگر نظر آتی سیلز ٹرائل بیلنس میں ہمیں دیے گئے ہیں بارہ لاکھ چھتیس ہزار اور پانچ سو روپے کے کاسٹ آف گڈ سولڈ اب ہمیں تعین کرنا ہے لیکن وہ بھی ہمیں ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے لہذا اس کی ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ cost of sold good sold جو ہے وہ ہے سات لاکھ دس ہزار پانچ سو پچاس روپے یہ آپ جب بارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو میں سے مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس گروس پروفٹ آ جاتا ہے پانچ لاکھ پچیس ہزار نو سو پچاس روپے اب اس گروس پروفٹ میں سے آپ نے باقی ایکسپنسز جو ہیں اس پارٹنرشپ کے وہ آپ نے علیحدہ کرنے ہیں to arrive at the net profit سب سے پہلے تو ویجز اینڈ سیلریز کی باری ہے ٹرائل بیلنس کے اندر ہمیں ویجز اینڈ سیلریز جو دیے گئے ہیں اس کی فگر جو ہے وہ hundred and eighty nine thousand one hundred and seventy ہے اضافی انفارمیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دو ہزار روپے کی تنخواہیں ابھی واجب الادا ہے سو لائبلٹی ایک کریٹ کرنی پڑے گی اور ایکسپنس بک کرنا پڑے گا دو ہزار روپے کا کیونکہ جو پیڈ سیلریز ہیں وہ تو کیش کو کریڈٹ ہو گئے یا بینک کو کریڈٹ ہو گئی اور پے ہو چکی ہیں دو ہزار روپے باقی رہتے ہیں ادا کرنے لہذا اس کے اگینسٹ ایک اکروڈ ایکسپینس یا لائبلٹی بک ہوگی اور two thousand rupees will be debited to the salaries and wages account تو پروفیٹ اینڈ لاس کے لیے جو سیلریز اینڈ ویجز اکاؤنٹ کے اندر اب ہمارے پاس اماؤنٹ جائے گا وہ one eighty nine one seventy کا نہیں جائے گا بلکہ دو ہزار روپے کے اضافے سے جائے گا اور وہ اماؤنٹ جو ہے اب hundred and ninety one thousand one hundred seventy ہو جائے گا اب یہ ورکنگ جو ہے یہ ہم نے ورک ورک شیٹ شیٹ پہ ہی کی ہے ہے لازم دوسرا ایکسپینس ہے آفس ایکسپینس ہے ہمارا ٹرائل بیلنس کے اندر اس کی فگر جو ہمیں دی گئی ہے وہ چوبیس ہزار ایک سو اور ساٹھ روپے کی دی گئی اس پہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی نو سو ساٹھ روپے کے اخراجات جو ہیں وہ ابھی تیس جون کو ادا کرنے رہ گئے تھے لہذا پھر لائبلٹی ایک بک ہوگی اور نو سو ساٹھ روپے کا خرچہ بھی بک ہوگا تو نو سو ساٹھ روپے جمع چوبیس ہزار ایک سو ساٹھ روپے ٹوٹل جو پروفٹ اینڈ لاس کے لیے آفس ایکسپینسیز کی فکر گئی بن گئی وہ پچیس ہزار ایک سو اور بیس روپے تو یہ ہمارا سال کا آفس ایکسپنسز کی مد میں خرچہ ہے جس میں سے چوبیس ہزار ایک سو ساٹھ تو پے ہو چکے ہیں اور نو سو ساٹھ روپے ابھی باقی ہیں ادا کرنے کیرج آؤٹ وڈس کا خرچہ ہے اور یہ ہے بارہ ہزار آٹھ سو اسی روپے ڈسکاؤنٹس ہم نے دیے اپنے کسٹمرز کو گیارہ سو پچاس روپے کے اس کے علاوہ مارک اپ لون ہے چالیس ہزار روپے کا وہ بھی خرچہ ہے provision for doubtful debts اس کے لیے ہمیں پھر دوبارہ ورک شیٹ پہ جانا ہے اور ورک شیٹ پہ ہم provision for doubtful debts کا ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس میں جو بیلنس ٹرائل بیلنس میں دیا ہوا ہے وہ چار ہزار روپے کا ہے وہ ہم کریڈٹ سائڈ پہ اس اکاؤنٹ کے لکھتے ہیں اضافی انفارمیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیڈ ڈیٹس جو ہے کی پروویژن جو ہے اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے بتیس سو روپئے پہ لے کے آنا ہے یہ ہمیں کلوزنگ بیلنس جو کیری فارورڈ ہوگا اگلے سال میں یہ وہ بیلنس ہے بتیس سو روپئے سو کلوزنگ بیلنس جو اس اکاؤنٹ پہ جو کہ ظاہر ہے کہ اس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ شو کیا جائے گا کیونکہ پروویژن کا بیلنس کتابوں میں کریڈٹ پہ کیری لکھا جاتا ہے یا کیری فارورڈ کیا جاتا ہے تو لکھا اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ جائے گا بیلنس کرنے کے لیے اس سال کے اکاؤنٹ نیکسٹ ایئر میں یہ اوپننگ بیلنس جو ہے یہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہوگا بتیس سو روپئے کا اس کے علاوہ ہمیں ایک اور انفارمیشن جو ٹرائل بیلنس سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پانچ ہزار تیس روپے کی بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی رائٹ آف کی جانی چاہیے اب بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ ہم اس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کرتے ہیں پانچ ہزار تیس روپے کی تو ٹوٹل ڈیبٹ سائڈ کا ہو گیا بتیس سو بتیس سو روپے پلس پانچ ہزار تیس روپے بتیس سو روپے جو ہمیں بیلنس کیری فارورڈ کرنا ہے اور کریڈٹ سائڈ کا جو فگر ہے وہ چار ہزار روپے ہے لہذا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جو فگر جا رہی ہے وہ چار ہزار دو سو تیس روپے کی جا رہی اب اسی چیز کو اگر ہم دوسرے طریقے سے کریں تو وہ یوں ہوگا کہ جی جو بیڈ ڈیٹ ہے وہ ہے پانچ ہزار تیس روپے کی یہ تو ہم سیدھا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی بیڈ ڈیٹ ریٹرن آف پانچ ہزار تیس روپے خرچہ ہو گیا دوسری طرف جہاں تک پروویژن کا تعلق ہے اس وقت جو ٹرائل بیلنس میں پروویژن موجود ہے وہ چار ہزار روپے کی ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس پروویژن کو چار ہزار سے کم کر کے بتیس سو روپے پہ لانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ سو روپئے کی پروویژن جو ہے اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اب کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ جی پروویژن کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیبٹ کریں گے آٹھ سو روپئے پروویژن اور لکھیں گے ساتھ اس کی نریشن یا اس کا جرنل واؤچر جو بنائیں گے اس اینٹری کو ریکارڈ کرنے کے لیے bad debt provision no longer required bad debt کی پروویژن جس کی اب ضرورت نہیں ہے آٹھ سو روپئے ڈیبٹ کریں گے ہم provision for bad debts account کو اور کریڈٹ کہاں کریں گے کریڈٹ کریں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو لیکن انکم میں شو نہیں کریں گے سیلز کے ساتھ نہیں شو کریں گے انکم کے ساتھ نہیں شو کریں گے بلکہ ایکسپینس میں ہی پروویژن فار بیڈ ڈیٹس لکھ کے بریکٹ میں فگر لکھیں گے آٹھ سو روپے کی جب ہم بریکٹ میں فگر لکھیں گے ایکسپنسز کے اندر آٹھ سو روپئے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپنسز کو آٹھ سو روپئے سے کم کر رہے ہیں جو کہ وہی بات ہے کہ جی انکم میں آپ آٹھ سو روپیہ ایڈ کر دیں اور ایکسپینسیز میں مت لکھیں لیکن اصول جو اس کا ہے وہ یہ کہ provision bad debt provision no longer required with in brackets figure آٹھ سو روپئے ایکسپنسز کا حصہ بنائیں گے آپ اب بیڈ ڈیٹ آپ نے رائٹ آف کی پانچ ہزار تیس روپئے کی پروویژن نو لانگر ریکوائرڈ آٹھ سو روپئے وہ اس میں سے مائنس کر دے بیلنس کیا آیا چار ہزار دو سو تیس روپئے وہ چار ہزار دو سو تیس روپئے جیسے پہلے ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا ایک ہی اکاؤنٹ میں پانچ ہزار تیس کو بھی ڈال کے جو کلوزنگ بیلنس ہم نکالے تھے پروفیٹ اینڈ لاس کا چارج ڈیٹرمنٹ کیا تھا چار ہزار دو سو تیس وہی فگر پھر ہمارے پاس آ گئی لیکن پرزینٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا جواب وہی ہے پریزنٹیشن کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا تو دونوں طریقے جائز سو یہ تو بیڈ ڈیٹس اور پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کی بات ہو گئی اب رہ گئی بات ڈپریسن کی ڈپریسن ہم نے چارج کرنا ہے فکسچرز پہ دس فیصد کے حساب سے اور بلڈنگ پہ پانچ فیصد کے حساب سے کاسٹ کے اوپر اسٹریٹ لائن میتھڈ کے مطابق بلڈنگ کی قیمت ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ پرسنٹ ریٹ آف ڈپریسن ہے ٹرائل بیلنس میں accumulated depreciation at the beginning of the year سال کے شروع میں جو آج تک ڈپریسن کیلکولیٹ ہوئی تھی بلڈنگ کے اوپر وہ ڈھائی لاکھ روپے ہے سال کی اس سال کی ڈپریسن پانچ فیصد ساڑھے سات لاکھ روپے کیا بنتی ہے ساڑھے سینتیس ہزار روپیہ وہ ساڑھے سینتیس ہزار اور ڈھائی لاکھ روپیہ total depreciation at the end of the year ہو گئی دو لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو روپئے یہ فگر بیلنس شیٹ میں جا سکتی ہے اگر ہم fixed asset less acted depreciation دکھائیں ورنہ یہیں پہ cost minus closing acted depreciation نکال کے جو فگر فگر آئے گی وہ ریٹن ڈاؤن ویلو ہوگا چار لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپئے سینتیس ہزار پانچ سو روپئے پروفیٹ اینڈ لاس میں جائیں گے دو لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ایکوملیٹ ڈپریسن ہو گئی اس سال کی ڈپریسن کو شامل کر کے وہ مائنس کر دیں آپ کاسٹ میں سے ایسٹ کی تو ریٹن ڈاؤن ویلو آپ کے پاس آ گیا سال کے آخر میں اس ایسٹ کا جو کہ ہے چار لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے اور اس کے بعد فرنیچر ہے فرنیچر ایک لاکھ دس ہزار روپے کا ہے دس فیصد کے حساب سے سال کی ڈپریسن چارج ہوتی ہے یہ بھی اسٹریٹ لائن کے حساب سے ہے اوپننگ ڈپریسن جو ہمارے پاس تھی وہ تینتیس ہزار روپے کی تھی اس میں اس سال کی ڈپریسن کیلکولیٹ کرتے ہیں دس فیصد کے حساب سے گیارہ ہزار روپیہ بنا ایک لاکھ دس ہزار روپے تو یہ تو پروفیٹ اینڈ لاس میں جائے گی اور ایکوملیٹڈ ڈپریسن میں کیونکہ کریڈٹ ہوگی تو تینتیس پلس گیارہ چوالیس ہزار ایکوملیٹڈ ڈپریسن ہو گئی سال کے آخر میں جو کہ ایک لاکھ دس میں سے آپ مائنس کر دیں تو ایک آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو فرنیچر کا تیس جون کو جو آئے گا وہ چھیاسٹھ ہزار روپے ہے یوں fixed asset at written down value پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے کے آپ کے پاس ہوں گے جو فگر آپ بیلنس شیٹ پہ شو کر سکتے ہیں ڈپریسن جو چارج ہوگی پروفٹ اینڈ لاس میں وہ ساڑھے سینتیس ہزار اور گیارہ ہزار اڑتالیس ہزار پانچ سو روپئے کی ڈپریسن جو ہے وہ آپ پروفٹ اینڈ لاس میں شو کریں گے as depreciation for the year یوں آپ نے تمام وہ اخراجات جو کہ پارٹنرشپ کے تھے ان کو پروفٹ اینڈ لاس میں لے آئے اب ان کو ایڈ کر لیں ہم تو ٹوٹل فگر آتی ہے ان ایکسپینس کی تین لاکھ تیئیس ہزار اور پچاس روپے وہ مائنس کر دیں گروس پروفٹ میں سے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے دو لاکھ دو ہزار نو سو روپے کا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جی یہ دو لاکھ دو ہزار نو سو روپے کا جو نیٹ پروفٹ ہے یہ جو تناسب دیا ہوا ہے اس کے حساب سے تقسیم ہو جانا چاہیے اس کے لیے ہم پروفٹ ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی کے ساتھ اس پروفٹ اینڈ لاس کا سمجھ لیجئے کہ ایک ایکسٹینشن ہے اس کی اس اس, کے, اسی کے ساتھ اسی کا حصہ ہے ایکسٹینڈیڈ ہے حصہ دو لاکھ دو ہزار نو سو روپیہ پروفٹ آیا اضافی انفارمیشن میں ہم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آٹھ ہزار روپئے مسٹر اے کی سیلری ہے پارٹنر کی سیلری ہے اور وہ چارج ہونی ہے پروفٹ میں سے before distributing the profits amongst the partners یعنی وہ آٹھ ہزار روپیہ جو مسٹر اے کو ملنا ہے اپنے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے علاوہ وہ بھی چارج ہونا ہے لیکن ایکسپنس کے طور پہ نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ پارٹنرشپ میں پارٹنر کی تنخواہ جو ہے وہ ایکسپنس نہیں ہے وہ کسی بھی نام سے آپ اس کو پروفٹ میں سے ہی دے رہے ہیں وہ پروفٹ ہی ہے کیونکہ سارا پروفٹ جو ہے وہ پارٹنرز کا ہی ہے لہذا کیلکولیشن کے لیے share of sharing of profit calculate کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نیٹ پروفٹ دو لاکھ دو ہزار نو سو روپیہ لیس پارٹنر سیلری آٹھ ہزار روپیہ یہ اضافی انفارمیشن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ادا ہونی ہے تو لہذا اس کی لائبلٹی بھی بک ہوگی یہاں تو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اس کو لیکن اس کی لائبلٹی بھی بک کریں گے تو اب ہمارے پاس فگر جو رہ گئی جو ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ آ گیا وہ ہے ایک لاکھ چورانوے ہزار نو سو روپئے اور اس ایک لاکھ چورانوے ہزار نو سو روپے کو اب ہم ایکولی شیئر کریں گے اے اور بی کے درمیان تو آدھا ایک لاکھ چورانوے ہزار نو سو روپے کا ستانوے ہزار چار سو پچاس روپے اے کو پروفٹ ملے گا اور ستانوے ہزار چار سو پچاس بی کو ملے گا اور یوں یہ جو ڈسٹریبیوٹیفل ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ تھا یہ دونوں پارٹنرس میں تقسیم ہو گیا کیری فارورڈ کچھ نہیں تو یوں آپ نے پارٹنرشپ اگریمنٹ کے حساب سے ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ جو تھا اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جو اگریمنٹ تھا کہ اے کو ایکسٹرا ورک کے لیے یا فل ٹائم ورک کے لیے یا جو بھی کچھ ان کی کانٹریبیوشن ہے ان ٹرمس کہ جی which has to be compensated اس کی آپ نے تنخواہ مقرر کی اس کا ویلو مقرر کیا آٹھ ہزار روپے اور وہ بھی آپ نے پروفٹ میں سے ادا کرنے کے بعد پروفٹ کو اکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا تناسب ففٹی ففٹی اس میں کوئی چینج نہیں آیا سو ایگریمنٹ کے حساب سے جو چارج تھا وہ چارج تنخواہ کا تھا وہ تنخواہ چارج کر دی گئی before arriving at distributable profit اور اس کو پرزینٹ کرنے کا پرزنٹیشن کا طریقہ بھی جیسے ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں ویسے ہی ہے یوں اس پارٹنرشپ کا پروفٹ اینڈ لاس کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس اے بی پارٹنرشپ کی بیلنس شیٹ کی طرف آتے ہیں بیلنس شیٹ کا فارمیٹ بھی وہی ہے جو پہلے تھا سب سے پہلے اوپر نام کمپنی کا یا پارٹنرشپ کا اے بی اینڈ کو balance sheet as at June thirtieth two thousand two اور پھر نیچے پرٹیکولرس سب سے پہلے fixed assets at written down value وہی جو کیلکولیشن ہم نے اپنی ورکنگ میں کی تھی جہاں پہ ہم نے ریٹن ڈاؤن ویلیو اس کا نکالا تھا پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے cost minus accumulated depreciation thousand thirty building کی cost seven hundred fifty thousand تھی accumulated depreciation two hundred eighty seven thousand five hundred تھا ریٹن ڈاؤن ویلو چار لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو فرنیچر فکسچر کی کاسٹ ایک لاکھ دس ہزار روپے تھی اس میں سے ایک ڈپریسن ہم نے چوالیس ہزار سبٹریکٹ کیا اور ریٹن ڈاؤن ویلو اس کا چھیاسٹھ ہزار روپے آ گیا ان دونوں کو ایڈ کیا تو پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے written down value fixed assets کا آ گیا جو کہ ہم بیلنس شیٹ پہ شو کر رہے ہیں کرنٹ ایسٹس کی طرف آتے ہیں تو کرنٹ ایسٹس میں ہمیں اسٹاکس کی فگر ملتی ہیں ٹرائل بیلنس میں کلوزنگ فگر ہمارے پاس موجود ہے پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو روپئے کی ڈیٹرز کی ہمارے پاس فگر موجود ہے ڈیٹرز ٹرائل بیلنس میں ہمیں ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو تیس روپے کے دیے گئے اور جو کلوزنگ پروویژن ہے ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی وہ اس میں سے مائنس کی جا رہی ہے تین ہزار دو سو روپے ریزلٹنگ فگر ایک لاکھ انسٹھ ہزار دو سو تیس روپے one hundred and fifty nine thousand two hundred and thirty یہ فگر آ گئی اور تیسرا جو کرنٹ ایسٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے بینک چھ ہزار سات سو ستر روپے ان تینوں کو ایڈ کریں تو seven hundred and twenty nine thousand four hundred کے ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ بیلنس شیٹ پہ ہم شو کر رہے ہیں ان میں سے کرنٹ لائبلٹیز مائنس کی جائیں گی کرنٹ لائبلٹیز کے لیے بھی ورکنگ کرنا ہے اور کرنٹ لائبلٹیز کے اندر ایک تو کریڈیٹرز کی فگر ہے جو کہ ٹرائل بیلنس پہ دی گئی ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو روپئے ایکسپینس پے تھے سیلریز دو ہزار پیبل پے آفس ایکسپنسز نو سو ساٹھ روپئے پے تو دو ہزار نو سو ساٹھ روپئے کے یہ ایکسپینس پے کہہ لیجئے آپ ان کو دو ہزار نو سو ساٹھ روپے یہ کریڈٹرز کی فگر میں ایڈ ہو کے ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو ساٹھ روپے total current liabilities balance sheet میں کرنٹ ایسٹ میں سے مائنس کی جائیں گی تو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر چھ لاکھ چودہ ہزار نو سو اور چالیس روپے آ گئی جو کہ فکسڈ ایسٹن ڈاؤن ویلو میں ایڈ کی جائے تو total net asset employed by the partnership amount to one million one hundred and forty three thousand four hundred and forty یعنی گیارہ لاکھ ترتالیس ہزار چار سو چالیس روپے اب یہ فائنانس کیسے ہوئے اس طرف آ جائے اس چیز کو دیکھیں ہم سب سے پہلے تو ہم کیپٹل اکاؤنٹس لکھتے ہیں capital account A trial balance میں دیا ہوا ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا کیپٹل اکاؤنٹ بی یہ بھی ٹرائل بیلنس میں فگر دی گئی ہے دو لاکھ پچانوے ہزار روپے کی تو یہ کیپٹل اکاؤنٹس کا ٹوٹل جو ہے یہ ہو گیا چھ لاکھ پینتالیس ہزار اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آئیں یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ سول پروپرائٹرز میں نہیں ہوتی سول پروپرائٹر کے کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر ہی ساری چیز ہو جاتی ہے یہاں پہ پارٹنرشپ میں اگر پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ لگا رکھے جائیں گے تو تب یہ چیز ہوگی ورنہ ان کے بھی کیپٹل اکاؤنٹس میں ہی جو ان کا شیئر آف پروفٹ وغیرہ ہے وہ اس میں ایڈ سبٹریکٹ اور ڈرائنگز مائنس کیے جائیں گی جیسے سول پروپرائٹر کے کیے جاتے کرنٹ اکاؤنٹ بہرحال یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بنائے جائیں تو دونوں کے اے اور بی کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں ورک شیٹ میں بنانا پڑے گا ایک چیز شاید آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی اور میرے ذہن میں بھی ہے کہ وہ جو سیلری ہم نے اے کو دی تھی اس کو ہم نے ڈیبٹ تو کر دیا تھا پروفٹ اینڈ لاس کی ایکسٹینشن کے اندر جس کو ہم نے ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کہا تھا یا پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کہا تھا اس میں ہم نے ڈیبٹ تو کر دیا تھا چارج آف تو کر دیا تھا لیکن وہ یہاں پہ لائبلٹیز میں نظر نہیں آئی وہ کہاں گئی وہ اماؤنٹ جو ہے سیلری کا جو کہ پی ایبل تھا اے کو ڈیبٹ تو ہم نے کر دیا ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کے اندر یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ اس کا جو ہے وہ اے کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم نے جو ہے وہ کریڈٹ اس کا دیا کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پروفٹ جو ہمارا آیا دو لاکھ دو ہزار نو سو پچاس روپے نیٹ پروفٹ جو تھا وہ تمام کا تمام پارٹنرز میں تقسیم ہونے کا ہے پارٹنرز نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ اس میں سے آٹھ ہزار روپیہ جو ہے وہ اے کو اضافی دیا جائے گا بغیر پروفٹ اور لاس کی ریشیو شیئرنگ ریشیو کو ڈسٹرب کیے بغیر اس تناسب کو جس تناسب میں پروفٹ اینڈ لاس شیئر ہونا تھا اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم آٹھ ہزار روپیہ سال کا اے کو پروفٹ بھی دیں گے لہذا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اب کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا کریڈٹ ہونے کا مطلب لائبلٹیز جو ہے وہ جنرلی کریڈٹ ہی ہوتی سو so, اب ایک اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پوزیشن نظر آتی ہے کہ ٹرائل بیلنس کے حساب سے ایک بیلنس آ رہا ہے تیرہ ہزار ساٹھ روپے کا جو کہ کریڈٹ سائٹ پہ ہے تو تیرہ ہزار ساٹھ روپے تو کریڈٹ سائٹ پہ بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ میں آ گیا ایک اکاؤنٹ میں اے کا شیئر آف پروفٹ جو تھا after charging the salary of eight thousand وہ بنا ستانوے ہزار چار سو پچاس روپئے جو کہ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ پہ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا اور دکھایا ستانوے ہزار چار سو پچاس روپئے بھی اے کو کریڈٹ ہو گئے یعنی ہم نے اس کو ادا کرنے وہ جو سیلری ہم نے ڈیبٹ کی تھی وہ بھی یہاں پہ کریڈٹ ہو گئی ایک اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار روپے اور اس کے اگینسٹ ٹرائل بیلنس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اے نے ان تمام چیزوں کے اگینسٹ آج تک جو ڈرائنگ کی ہے وہ چونسٹھ ہزار روپیہ وہ ڈیبٹ ہو گیا اب ہم دونوں سائڈ کو بیلنس کرتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ سے چون ہزار پانچ سو اور دس روپے کم ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ سے چون ہزار پانچ سو اور دس روپے کم لہذا یہ بیلنس ہے جو کہ پارٹنرشپ ابھی او کرتی ہے اے کو کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے یعنی چون ہزار پانچ سو دس روپے آپ کی پارٹنرشپ نے ابھی ادا کرنے ہیں اے کو یہ فگر جو ہے چون ہزار پانچ سو دس روپے کی یہ آپ بیلنس شیٹ میں اے کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سامنے لکھ دیتے ہیں اب ہم بی کے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آتے ہیں بی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اوپننگ بیلنس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے دو ہزار نو سو اسی روپے کا یہ بھی credit balance share of profit جو بی کو ملا وہ ستانوے ہزار چار سو پچاس روپے تھے وہ بھی ہم نے بی کو کریڈٹ کر دیا اس کے اگینسٹ جو ڈرائنگز بی نے کیے ہیں ٹرائل بیلنس میں وہ فگر موجود ہے اور وہ فگر ہے چھپن ہزار پانچ سو روپئے کی سو بی کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس اماؤنٹ سے ڈیبٹ ہو گیا چھپن ہزار پانچ سو روپئے جو ٹرائل بیلنس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈرائنگز کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگا اور وہ پیسہ جو ہے ڈرائنگز کا وہ بی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا یو اب ہم جس وقت بی کے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ کا فرق جو ہے وہ ترتالیس ہزار نو سو اور تیس روپے کا ہے ترتالیس ہزار نو سو تیس روپے جو ہے وہ ابھی بھی پارٹنرشپ او کرتی ہے پارٹنرشپ نے بی کو ادا کر رہا ہے کیوں کہ اس کو ٹوٹل جو اس کی کریڈٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ دو ہزار نو سو اسی جمع ستانوے ہزار چار سو پچاس یہ اماؤنٹ ہے جس کے اگینسٹ وہ صرف چھپن ہزار پانچ سو روپئے لے چکا ہے تو ترتالیس ہزار نو سو تیس روپئے جو ہے وہ مزید آپ نے پارٹنرشپ میں ابھی بی کو ادا کرنی ہے تو یہ فگر ترتالیس ہزار نو سو پچاس نو سو تیس روپئے کی جو کہ ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنسنگ فگر آئے گی اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لیے اور کیری فارورڈ ہوگی اگلے سال میں کریڈٹ سائڈ پہ یہ فگر ایز اے لائبلٹی یا as a source of financing the net asset employed in the partnership وہ آپ بیلنس شیٹ پہ بی کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سامنے لکھ دیں گے اور you current account A plus current account B کا ٹوٹل جو کہ اٹھانوے ہزار چار سو اور چالیس روپے ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا اس کو جس وقت آپ کیپٹل میں ایڈ کریں گے تو یہ انفیکٹ ٹوٹل انویسٹمنٹ بن جاتی ہے of the partners in the partnership as on June thirtieth two thousand two this is the amount of money that the capital that the partners have invested in the business as on June thirty which is the closing day or date of the year اب جب اس فگر کو ہم سامنے رکھتے ہیں یعنی چھ لاکھ پینتالیس ہزار جو کہ کیپٹل میں تھا اور اس میں اٹھانوے ہزار چار سو چالیس روپے جب ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ سات لاکھ ترتالیس ہزار چار سو اور چالیس روپے آتی ہے نیٹ امپلائڈ جو ہے وہ گیارہ لاکھ ترتالیس ہزار چار سو چالیس کے فرق جو ہے چار لاکھ روپے کا ہے وہ چار لاکھ روپیہ لانگ ٹرم لون جو کہ پارٹنرشپ میں لیا ہوا ہے اور جو کہ بیلنس شیٹ میں جو ٹرائل بیلنس میں فگر شو کی جا رہی ہے جس پہ ہم نے چالیس ہزار روپے کا مارک اپ بھی ادا کیا اور ایکسپینس چارج کیا ہے وہ لانگ ٹرم لون چار لاکھ روپے کا جب ہم ایڈ کریں گے اس میں تو یہ ہماری سائٹ جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ٹوٹل بھی گیارہ لاکھ ترتالیس ہزار چار سو چالیس بن جاتا ہے یوں گیارہ لاکھ ترتالیس ہزار چار سو چالیس روپے کے نیٹ ایسٹس جس میں کہ فکسڈ ایسٹس کا ویلو پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو روپئے ہے اور ورکنگ کیپٹل چھ لاکھ چودہ ہزار نو سو چالیس روپئے ہے یہ ایسٹس فائنینس ہوئے چار لاکھ روپئے لون سے اور سات لاکھ ترتالیس ہزار چار سو چالیس روپے کیپٹل سے جو کہ پارٹنرز نے انویسٹ کیا ہو یا پارٹنرز کے انویسٹمنٹ سے جس میں کیپٹل اور کرنٹ دونوں اکاؤنٹس شامل ہیں تو یوں ہم نے اے بی اینڈ کمپنی کی بیلنس شیٹ جو ہے پارٹنرشپ کی بیلنس شیٹ تھی اس کو مکمل کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس پوری ایکسرسائز کے اندر علاوہ اس ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کے پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے ساتھ کی ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے اس کو اپروپریشن اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ اٹیچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تصور آیا ورنہ تمام چیز جو ہے وہ وہی ہے اور ورکنگ بھی وہی ہے جو کہ ایک سول پروپرائٹر کے کیس میں ہم نے کی تھی پارٹنرشپ کے حوالے سے فرق سیلریز یا کئی دفعہ اگر کوئی پارٹنر جو اگریڈ تناسب ہوتا ہے اس سے زیادہ کیپٹل کانٹریبیوٹ کر دے بجائے اس کے کہ باہر سے قرض لیا جائے آپ اگر ایک پارٹنر کے پاس پیسے موجود ہیں زیادہ ہیں پیسے اس کے پاس یا وہ دے سکتا ہے پیسے پارٹنرشپ کو مزید انویسٹمنٹ کر سکتا ہے لیکن آپ اس پارٹنرشپ اگریمنٹ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے تو وہ مزید جو کیپٹل لیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو ایک مارک اپ یا اس کو پروفٹ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی پارٹنرشپ اگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں تمام کی تمام جو ہے یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے ڈفرنس کیلکولیشن کا یا پریزنٹیشن کا صرف اسی حد تک ہے کہ ایک پروفٹ اینڈ لاس میں ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بن جاتا ہے جو کہ سول پروپرائٹر کے کیس میں نہیں ہوتا اور دوسری طرف جو کرنٹ اکاؤنٹس پارٹنرز کے ہیں ان کی کیلکولیشن اور اس میں جو ڈیبٹس اور کریڈٹس پروفٹ کا کریڈٹ جاتا ہے ڈرائنگس کا ڈیبٹ جاتا ہے سیلری اگر کسی پارٹنر کو مل رہی ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے یا اگر کوئی چیز آ, یا مال پارٹنر پارٹنر شپ سے خریدتا ہے یا لیتا ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کو ڈیبٹ کر دی جاتی ہے تو یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم پارٹنر شپ کے حوالے سے ایک مزید اگزامپل کریں گے اور پھر لمیٹڈ کمپنیز کی بات کریں گے شکریہ